ولی کرام فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے پہلے ذکر ہوا نوح علیہ سلاط اسلام اور ابراہیم کا اس آیت سے پہلے اور اللہ نے بتایا کہ ان کی اولادوں میں ہم نے نبوت کو رکھا اور پھر ہم نے اس طریقے پر انبیاء علیہ السلاط وسلام مبوس کیے اور وہ اللہ ہی پہلے انبیاء کے آثار پر ان کے راستے اور ان کے منہج پر دین باری تعلی پر مبعوث کیے جاتے رہے اور اسی طرح سے سلسلہ ہمارے رسول کے ساتھ چلتا ہوا یہاں تک پہنچا کہ وہ کف نا وی عیسب مریم کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو مبوس کیا وہ آئین انجیل اور اس نے اسے ہم نے انجیل کتاب دی علیہ السلاط وسلام وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة اور جن لوگوں نے اس کی اتباع کی جو عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام پر ایمان لائے اور ان کے تابع ہو گئے شریعت میں ان کے حکم کے تو ان کے دلوں میں ہم نے رافا رافا سے مراد مفسرین علی خشیت باری تارا رفقت دل کی نرمی اللہ کے لیے دل ان کے اللہ کے لیے نرم ہو گئے ورحمہ اور ان میں رحمت پیدا ہو گئی انسانوں پر بھی وہ رحیم تھے یہود انسانوں پر سخت تھے اور عیسا علی فلاط والسلام کی اتباع کرنے والے سچے مومنین انسانوں پر بھی نرم تھے اور اللہ کے لیے بھی ان کے دلوں میں رکت تھی وہ راہبانی اور رہبانیت رہبانیت کیا ہے اللہ نے فرمایا یہ بتا دا یہ انہوں نے خود ایجاد کی اس کی ابتدا انہوں نے خود کی ما کتب نہ ہم نے اس رحبانیت کو ان پر نہیں کتب لکھا تھا کتب فرض کرنا ہم نے ان پر یہ فرض نہیں کیا یہ اپنے اوپر گویا انہوں نے فرض کر لی جب کتب نہ کہا تو اس کے مقابل میں یہ مفہوم نکلتا ہے کہ ہم نے فرض نہیں کی انہوں نے خود اپنے اوپر فرض کر لی یہ ان کی اپنی گھڑی ہوئی بات تھی یہ وہ شریعت تھی جو انہوں نے خود اپنے نفس سے بنا لی ہم نے جو ان پر فرض کیا تھا البت رضوان اللہ سوائے اس کے کچھ فرض نہیں تھا کہ وہ اللہ کی رضوان کو اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرے بعض مفسرین نے یہاں مفہوم یہ کیا کہ انہوں نے رحبانیت جو ایجاد کی جو بدا ایجاد کی وہ بدا اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ایجاد کی نیت کتنی مثالیں ہو اگر طریقہ کار جو ہے وہ درست نہ ہو تو وہ اللہ تعالی کے ہاں مقبول نہیں ہے جیسے ابن مسعود کو کہا گیا وہ گٹلیاں گننے والے جبکہ ابن مسعود ان کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ اور انہوں نے کہا ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے ابھی ان کے برتن بھی موجود ہیں اور تم نے ابھی سے بدعات کا ظہور شروع کر دیا یا تو تم صحابہ سے زیادہ ہدایت پر ہو کیونکہ انہوں نے گٹھلیاں رکھ لی ایک کہتا کہو سو دفعہ لا الہ الا اللہ دوسرا کہتا سبحان اللہ اس طرح کے کلمات کہتے اور گٹھلیوں پر گنتے اور مسجد میں بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اے ابن مسعود یب نہ مسعود ما اردنا الا الحق ہمارا ارادہ ہماری نیت ہماری کوشش وہ صرف اور صرف خیر اور بھلائی کی ہے تو ابن مسعود نے کہا بن مری ابن الحق لاحصل بہت ہی لم یحصل بہت سے حق کے چاہنے والے ایسے ہیں کہ ان کو حق حاصل نہیں ہوتا لم یحق ان کو حق حاصل نہیں ہوتا اور ان کو کچھ بھی نہیں ملتا اس لیے کہ ان کا طریقہ کار وہ نہیں ہوتا جس پر چلنے کے بعد اللہ نے حق کے حاصل ہونے کا یقین دلایا ہے اور اجر و ثواب سے نوازنے کا وعدہ کیا تو انہوں نے رہبانیت ایجاد کی نفارا نے اور یہ ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی انہوں نے اپنے اوپر فرض کر لی اور ایجاد کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے صرف ان پر یہ لکھا تھا کہ وہ اللہ کو راضی کریں یہ نہیں لکھا تھا کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نقش سے طریقے ایجاد کریں ہمارا آؤ ہے حق کا ریا پھر جو ہم نے ان پر فرض کیا تھا اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ عیسیٰ علیت السلام کی اتباع کرتے ہوئے اس کی رعایت یہ نہ رکھ سکے انہوں نے بدعات کو ایجاد کیا اور بدعات پر چل نکلے یا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے بدعات ایجاد کی اور اپنے اوپر وہ فرض کیا جو اللہ نے ان پر فرض نہیں کیا تھا نتیجہ یہ نکلا کہ اس پر چل نہ سکے کیونکہ بدعات میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے عمل میں جتنا عمل شریعت بتائے اس سے بڑھ کر کیا جاتا ہے جب بڑھ کر کیا جاتا ہے تو وہ غیر فطرتی ہو جاتا ہے پھر اس طرح عمل ممکن نہیں رہتا تو انہوں نے اپنے اوپر گرجوں کے اندر غاروں کے اندر بند ہونا کھانا پینا چھوڑ دینا نکاح سے بالکل منہ پھیر لینا یہ اپنے پر لازم کیا آپ جانتے ہیں ننز آج تک موجود ہیں اس کو پھر یہ پورا نہ کر سکے بدکاری کا سیلاب کلیسا سے اٹھا اور وہ وہ داستانیں لوگوں تک پہنچی کہ لوگ دین سے متنفر ہونے لگے یہ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے وہ دین اپنی طرف سے بنایا اور اپنے اوپر لازم کیا جو اللہ نے نہیں بنایا تھا یہ غیر فطرتی تھا اور غیر فطرتی کام زیادہ دیر آدمی نہیں نبھا سکتا دین دین فطرت ہے کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا ہے اللہ ہمیں بنانے والا ہے جو ہمیں بنانے والا وہی جانتا ہے کہ ہمارے چلانے کا طریقہ کیا ہے مشینری بنائے جاپان والے کروڑوں روپے کی ہو اور ساتھ بھیجے ایک انجینئر چھ مہینے رہ کے جائے وہ اس کی تنخواہ بھی ہو کوئی دو چار لاکھ روپے مہینہ اور اس کے بعد ایک مستری اٹھے اور وہ کہے کہ نہیں جی اس کو تو اس طرح سے کریں تو یہ زیادہ پرفارمنس دے گی کون اس کی بات مانے گا حالانکہ یہ انجینئر جو بنانے والی کمپنی کی طرف سے آیا ہے ہو سکتا ہے مستری اس سے بھی ذہین ہو point zero zero one percent کہہ لیں کیونکہ آخر یہ دنیاوی علم ہے اس میں سے ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے اور رب دل جلال کرام جو ہمیں بنانے والا ہے اس سے بڑھ کر کوئی خالق نہیں ہے اور کوئی خالق ہے ہی نہیں جو انسان تخلیق تخلیق کرتے ہیں اسے بھی تخلیق کہتے ہیں وہ اللہ کی دی قوت کے ساتھ وہ باری ہے وہ عدم سے وجود بخشنے والا ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کا ہم سر ہو پھر اس نے جو طریقہ دیا اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہمیں سوٹ کر سکتا ہے ہر جس میں وہ فطر طریقہ ہے تو غیر فطرتی جو انہوں نے بنایا تھا وہ ان سے نب نہ سکا صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو اس دین کو اپنے اوپر شدید کرے گا وہ دین پر چل نہ سکے گا دین اس پر غالب آ جائے گا کیونکہ اس نے جو دین گھڑا تھا شدید کر کے اب اس کے مطابق تو چل نہیں سکا لہذا یہ گھڑے میں دین نے اس کے اوپر حکم لگا دیا کہ تم گزرے صرف اس دین کے پاس ہو جو تم نے گھڑا تھا تو کہا ہمارا حق کا ریات پھر اس بدعت کو گھر کے اس پر چل بھی نہ سکے کیونکہ چل ہی نہیں سکتے تھے غیر فکر کی بات تھی آن ہوں ازرا اور جو ان میں سے ایمان والے تھے جو عیسیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے رہے سلاط و سلام ہم نے ان کو ان کا اجر دیا وہ کثیر اور اکثر ان میں سے صرف کا اس بدعات کا شکار ہوئے اور ایسی بدعات کا شکار ہوئے اب یہ آیات ہے اور یہ آیت ہے بلکہ ایک آیت ہے جو بدعات کے بارے میں انتہائی وضاحت کے ساتھ ہمیں بیان کرتی ہے اور بدعت کوئی معمولی معاملہ نہیں لوگ بدعت کو معمولی معاملہ سمجھتے ہیں بدعتی کو اگر معلوم ہو جائے اس پر حجت تمام ہو جائے کہ یہ امر وہ بے شک کوئی نظریہ ہو عقیدہ ہو کوئی قول ہو کوئی عمل ہو کہ میرا یہ عمل بدعت ہے اور پھر وہ اسے دین کہے تو پھر وہ مشرق ہو جائے اور کافر ہو جائے گا معمولی بات نہیں اب بدعت کیا ہے ہمیں سمجھ نہیں جب تک علماء سے نہ سمجھے میں نے جو علماء سے سمجھا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا جو اللہ نے مجھے سمجھ دی انشاءاللہ اور جو کمی رہ جائے اگر کسی کو معلوم ہو تو وہ مجھے مطلع کرے تاکہ میں اپنی بھی درستگی کروں اور آئندہ اس کا بیان بھی کر دوں حد الامکان میں نے کوشش کی اور جو کچھ میرے پاس تھا وہ ملے آیا کیونکہ میری بہت کتابیں بند پڑی ہیں اس کے باوجود میں نے یہ مضمون اچھی طرح سے دو تین دفعہ سنا ایک عالم کی زبان سے جس نے سب چیزوں کو جمع کیا اور اکثر چیزوں کو جمع کیا باقی بھی پڑھنے سننے میں بہت چیزیں الحمدللہ حاصل ہیں کہ بدعت کیا ہے بدعت پہلی بات ہے کہ وہ عقیدہ قول یا عمل ہے جو لوگوں میں دین کی طرح رائج ہو لوگ اسے دین کی طرح اختیار کریں اور عمل میں لائیں ہر نافرمانی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ و وسلم کی رد جلال ولی اکرام کی بگاٹ نہیں ہے یعنی کہ نافرمانی کو ہم ہلکا کر رہے ہیں بڑی نافرمانیاں ہیں وہ شرک اکبر اکبر بہت سی نافرمانیاں ہیں ان کو پار سے مشابہت اور کفار سے محبت ہونے کی وجہ سے کفر رہے مگر بگاڑ کا مفہوم اپنا ہے اور اس کو وہی مفہوم دینا چاہیے جو ہمیں قرآن سنت سے ملتا ہے بے وہ عمل ہے جسے بجا لانے والا وہ قول ہے جسے منہ سے نکالنے والا وہ عقیدہ ہے جسے اختیار کرنے والا اس نیت کے ساتھ اختیار کرتا ہے کہ اس سے مجھے اجر و ثواب ملے گا اسے عبادت کی نیت سے اختیار کرتا ہے اور ہم پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں فل بدون جن اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اللہ رب العزت کی عبادت کا کرنا ہے اور عبادت جو ہے اس کا طریقہ مقرر کرنے کا حق جیسے کہ آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو نہیں حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں کوئی بھی حکم اپنی طرف سے جاری نہیں کیا اور کسی چیز سے منع نہیں کیا کسی کا حکم نہیں دیا مگر جو اللہ پاک نے انہیں بتایا اسی لیے کہا وما آتا تم رسول کا ہوں ماں نہا تم آن ہوں فنتا ہوں رسول جو دیت میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے لو جس سے منع کرے منع ہو جائے اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے لا ما نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زبان بھی نہیں کھولنا اس معاملے میں جس میں آپ کو علم نہیں ہے جس میں آپ کو وہی نہیں آئی کیونکہ ان نسما ول بسر اول کو آج کیونکہ یہ کان آنکھیں اور دل کل میں الا ایک کانا میں ایک ایک سے سوال کرنے والا خبردار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے مالک کو حکم ہو رہا ہے میرا اور آپ کا اور کسی عالم کا کیا حال ہوگا کسی کو حق ہے کہ اس چیز کو اجر و ثواب قرار دے اس چیز کو اللہ کی قربت قرار دے جس کے بارے میں وحی سے اسے کوئی علم نہ ہو کہ یہ اللہ کی قربت کا باعث ہے یہ عبادت ہے عبادت کی کیا تعریف ہے جو میں نے بہت دفعہ بیان کی مجھے بھی یاد آ جائے آپ بھی یاد کر لیں کل لما یہ ابو و یاردار ربونا ہر وہ عقیدہ ہر وہ قول ہر وہ عمل جو ہمارے رب جلال والاکرام کو محبوب ہو اور جس سے وہ راضی ہو وہ عبادت ہے وہ عقیدہ اختیار کرنا جو اللہ کو محبوب ہو اور جس سے اللہ راضی ہو عبادت وہ قول منہ سے کہنا جو اس لیے کہا جائے کہ اللہ کو یہ قول پیارا ہے اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے وہ عبادت ہے وہ کام کیا جائے جس کے بارے میں آدمی کی نیت یہ ہو کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اللہ کے لیے کام بہت اچھا لگتا ہے اور میرا رب جلال ولی کرام اس کام پر بندے سے خوش ہوتا ہے تو یہ عبادت ہے اور اس کا الٹ کیا ہوا کہ ہر اس عقیدے کو اس قول کو اور اس عمل کو چھوڑ دینا جو اللہ کو پسند نہ ہو اور جس سے اللہ ناراض ہو تو گویا مثبت اور منفی دونوں عبادت کی شکلیں ہیں اس کو کرنا اور اس کو چھوڑنا اس کو کرنا جس کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھے اور جس سے اللہ راضی ہو اور اس کو چھوڑنا جو اللہ کو ناپسند ہو جس سے اللہ ناخوش ہو یہ عبادت کی تعریف ہے تو بدا دین میں وہ کام ہے جو دین متین سے نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمارے پاس چھوڑ کر گئے ہیں وہ اس میں سے نہ ہو بلکہ وہ بعد میں بنایا ہوا نیا کام نیا کام بدا نئے کام کو کہتے ہیں اور براٹ کا لفظ جو ہے یہ لغوی طور پر بولا جائے تو اس کا مفہوم کوئی بھی نئی بات ہوگی اسپیکر ایجاد ہوا یہ ایک براٹ ہے اور نیا کوئی بھی کام ہو یہ لغوی طور پر ہے مگر شرعی طور پر اصطلاحی طور پر اس کے مفہوم میں تمام وہ کام آتے ہیں جو اس نیت سے کیے جائیں کہ اللہ کو یہ پیارے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہوگا اس وقت بدعت بنتا ہے اگر کوئی شراب پیتا ہے یا کوئی اور نافرمانی کرتا ہے سالگرہ کرتا ہے یہ اور حدود ہے اور اس کے احکامات ہیں بدعت میں وہ کبھی کوئی سالگرہ اس لیے نہیں کرتا کہ اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا بلکہ وہ اپنی خوشی کے لیے کرتا ہے ایک رسم ہے اس نے کہاں چلی اس کا بیان علیحدہ ہے بدعت کے چیپٹر میں اس کا بیان نہیں ہو سکتا تو یہ ہے بدعت کی تاریخ کہ ہر وہ نیا کام جو دین کے اندر دین متین کی طرح رائج ہو اور قرون اولا میں وہ کام دین نہیں سمجھا جاتا تھا قرون اولا کسے کہتے صحابہ تعبین اور تب تعبین کا زمانہ یہ کہ اتنا شاندار زمانہ اس لیے کہ اس میں کا علم سب سے زیادہ محفوظ اور سب سے زیادہ عمل کیا جاتا تھا نبی علیہ السلاط اسلام نے فرمایا خیر الناس کی کرنی بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں تم ملینہ یلون ہوں تم ملزینہ یلون ہوں پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد یہ لوگ بہترین لوگ ہیں بہترین لوگوں میں ایک چیز دین نہیں تھی بعد میں دین نہیں بن سکتی اب اس میں ایک دو چیزیں جو ہیں وہ بہت سمجھنے والی ہیں وہ یہ ہے کہ بدعت آج ہم اس کام کو نہیں کہیں گے جو وسیلہ وسیلے کا اور غایا کا فرق کیا جائے گا غائب کسے کہتے ہیں غائب کہتے ہیں انتہائی کنارے کو آخری کنارہ زمین کا جو ہمیں نظر آتا ہے وہ زمین کی غایا ہے زمین کی انتہا اور مومن کی انتہا کسی عقیدے کو اختیار کرنے سے کسی قول کو منہ سے نکالنے سے یا کسی عمل کو کرنے سے کیا انتہا ہوتی اس کی انتہا یہ ہے کہ اللہ اس کو پسند کر لے اور مجھ سے راضی ہو جائے مجھے جنت میں داخل کر لے جہنم سے بچا لے یہی مقصد ہے نا اب اس کا نام عبادت ہے عبادت کو اختیار کرنے کے لیے جو وسائل اختیار کیے جائیں وہ بدعت نہیں ہے شرطے کہ کے وہ وسائل جائز ہوں مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حز قرآن لوگ کرتے ہیں اس وقت کسی کے پاس ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا تصور بھی نہیں تھا آج ایک حافظ قرآن اپنا قرآن ریکارڈ کر کے سنتا ہے اور اپنی غلطیوں خود نکالتا ہے کوئی کہہ رہا ہے یہ بدعت ہے وہ جاہل ہے یہ براعت نہیں ہے براعت تو یہ ہوتا کہ قرآن کے حفظ کرنے پر جو فضائل بیان ہوئے تھے قرآن کے لیے خاص وہ حدیث کے حفظ کرنے پر بھی یہی فضائل استعمال کرتا اب یہ ہے حدیث کے حفظ کرنے کے فضائل اور ہیں قرآن کے لیے جو خاص لفظ آ گئے وہ قرآن ہی کے لیے ہے بدعت تو اس وقت بنتی جب عبادت کا نیا طریقہ رائج ہوتا اس نے تو عبادت کا ایک وسیلہ اختیار کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت موجود نہیں تھا اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آج موجود ہے اور اس کے منع کرنے کی شریعت میں ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی یہ بدعت نہ ہوئی یہ وسیلہ ہے یہ عبادت نہیں اور بدعت غائب ہوتی ہے نیا طریقہ عبادت ہوتا ہے کہ آزان سے پہلے درود پڑھنا زور زور سے اور درود بھی پڑھنا سر کیا اگر تو شرکیہ کیا نہ بھی پڑھے تو درود کو لازم کیا جائے تو یہ بدعت ہوگا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت آزان ہوتی تھی درود اس وقت بھی معلوم تھا اور آزان سے پہلے درود پڑھنا صحابہ کے لیے کوئی بھاری نہیں تھا معاذ اللہ تفصیل اللہ بہت پیارا تھا انہیں نبی علیہ اللہ اسلام پر درود جب انہوں نے اسے ترک کیا تو آزان کا شرعی طریقہ وہی ہے جو ان سے ہمیں مل گیا اب آزان کا اسپیکر پر کہنا یہ وسیلہ ہے یہ غائب نہیں ہے وہ غائب ہے آزان عبادت ہے اور آزان کی شکل وہی رہے گی جو نبی علیہ سلاط اسلام کے وقت ہمیں معلوم ہوتی ہے یہاں تک کہ دائیں اور بائیں منہ پھیرا جائے گا کیونکہ یہ سنت طریقہ ہے اسپیکر کی وجہ سے دائیں اور بائیں منہ پھیرنے کو بند کرنا یہ ایک نراٹ ہوگی اگر اسے نیکی سمجھا جائے نیکی نہ سمجھا جائے تو مخالفت ہوگی نبی علیہ السلام اسلام یہ فرق کرنا پڑے گا یہ صرف اس وقت بنے گی جب اس کے اوپر اجر و ثواب کی امید لگائی جائے گی اجر و ثواب مشہور و معروف ہوگا اس وقت کیونکہ بجا آپ کے لیے معروف ہونا بطور دین یہ بھی ضروری ہے ایک آدھ دفعہ کوئی کام اس طرح سے ہو جائے اسے خلاف سنت کہیں گے جب کوئی کام کام رائج ہو جائے جس طرح کے رائج ہو گئی شریعت آزان ہے سری طریقہ ہے وہ رائج ہے ساری دنیا پر آزان ایک طریقے سے ہوتی ہے اب ایک آدمی اٹھتا ہے اور وہ آزان سے پہلے درود پڑتا ہے دوسرا اٹھتا ہے درود پڑتا ہے پورے ملک میں پڑا جاتا ہے پوری نسلوں میں پڑھا جاتا ہے یہ تو رائج ہو گیا یہ تو نیا دین بن گیا جو کہ اللہ کے رسول کے دین سے یہ بدعت ہے لا رئی بلا شک بدعت ہے اسپیکر بدعت نہیں نماز کے اوقات مقرر کرنا یہ بدعت نہیں یہ وسائل ہے اب گھڑیاں عام ہو گئی لوگوں کے لیے نماز کے وقت پر پہنچنا آسان بنانے کے لیے تفہیل کے لیے آسانی کے لیے وقت مقرر ہو گیا حتیٰ جو کوئی اب وہ دس میل بھی دور ہے وہ سمجھتا ہے دس میل سے دور میں پہنچ سکتا ہوں حتیٰ کہ ہم اسلام آباد سے چلتے ہیں تو ہم حساب کرتے ہیں کہ فلاں نماز ہم مسجد توحید میں پڑھ سکتے ہیں بند روڈ سے گزرتے ہوئے تو ایسے طریقے سے اپنا پروگرام بناؤ کہ نماز جماعت کے ساتھ ہو جائے تو یہ فائدہ ہوا وقت مقرر کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہ وسائل موجود نہ تھے اس واسطے ان وسائل کو بری اچار اگر نہیں لایا گیا تو لا یہ وسائل ہیں یہ غائب نہیں ہے کبھی بھی ہم نہیں کہتے کہ ٹائم مقرر کرنے میں نماز کو بڑا اجر ہے اور اللہ تعالیٰ نماز کے ٹائم مقرر کرنے سے خوش ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بڑی جزا دے گا وہ خوش ہوتا ہے نماز کی حفاظت سے کیونکہ نماز کی حفاظت کے لیے یہ ایک ذریعہ ہے اس واسطے کوئی سمجھے کہ اس پر بھی اللہ خوش ہوگا کہ ٹائم مقرر کرنے سے زیادہ نمازی وقت پر پہنچ جاتے ہیں نماز با جماعت زیادہ احسن طریقے سے ادا ہو جاتی ہے تو یہ نماز کی حفاظت ہے اصل جو غایا ہے جو مقصد ہے جو محور ہے اس ٹائم مقرر کرنے کی جو تحریک ہے دلوں میں جو عمل ہوا وہ کس وجہ سے ہوا کس چیز کو ہم حاصل کر رہے ہیں نماز کی حفاظت ٹائم کی حفاظت مقصود نہیں ہے مقصود نماز کی حفاظت گیزر لگا دیا مسجد میں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر گیزر لگے ہوتے تھے مسجد میں ہر گیز نہیں کہیں آپ کو بھیزر نہیں ملے گا یہ بھی تصویر ہے آسان بنانا ہے لوگوں کے لیے نماز کو سردی ہے لوگ سہلنگار ہو گئے گھروں میں رہتے ہیں اسی کاروں میں رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹھنڈے پانی سے وزو کرنے کے ڈر سے وہ نماز سے بھاگ جائے تو چلو گرم پانی مہیا کر دو یہ وسیلہ ہے یہ غائب نہیں ہے گرم پانی نماز نہیں ہے گرم پانی نماز کے قیام میں آسانی پیدا کرتا ہے نمازیوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے جوتیاں آج لوگ ہم جوتیوں سے نماز نہیں پڑھتے جوتیوں سے نماز پڑھنے میں آج دقت ہے آسانی کی بجائے کیونکہ لوگ جوتی اتار کر نماز پڑھنے لگ گئے سب جوتیاں باہر رکھنے لگ گئے اگر جوتی سے کوئی نماز پڑھے گا ہم قطر سے روکنے کا کوئی حق نہیں رکھتے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازیں جوتی پہن کر پڑھائیں اور نماز کے اندر ڈیوٹی کو اتار دیا سب نے اتار دیا انہوں نے کہا میں نے تو اس لیے اتارا تھا کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی ارے سلاط وسلام کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جوتی میں کگر ہے گندگی ہے تو میں نے اتار دی اور آپ نے کیوں اتاری آئندہ جوتی کے لیے پاکیزگی صرف لیا کہ جوتی کو نیچے گھسا لیا جائے ظاہر ہے کہ جوتی کے اندر اگر ڈیزائن اس قسم کا ہو کہ بڑے ہوں یا اندر گھسی ہوئی وہ غارے بنی ہوں تو پھر تو غار گندگی اس کے اندر رہ سکتی ہے اگر پلین تلا ہو تو آپ گھسا لیں دوسری ہے تو پھر دیکھ لیں اس کو اچھی طرح صاف ہے تو لا حرج ہمارے دین میں شک نہیں ہے آسان دین ہے نبی علیہ چلا اسلام نے یہ نہیں کیا اللہ استفر اللہ ذہنی انسان کی طرح کہ وہ جوتی مجھے یہاں لگ گئی ہوگی تحمت پر وہاں لگ گئی ہوگی میں سجدے میں بیٹھا تھا میں جوتی کے ساتھ چھوا تھا لہٰذا میرے کپڑے پنیر ہو گئے ہوں گے لہٰذا میں دوبارہ نماز پڑھاؤں ایسا نہیں کیا میں جوتی کو اتار دی آسانی ہے دین اللہ کے دین میں آسانی تو یہ ایک آسانی کے لیے تھا جوتی پہن کے نماز پڑھ لینا مسجدیں ننگی ہوتی تھی وہ ایک جوتیوں کے ساتھ آ کر نماز پڑھ دے آج کوئی نئی جوتی کے ساتھ پڑھتا ہے تو پھر خیال رکھے کہ کسی بھائی کا پاؤں نہ کچل دے بہت خیال کے ساتھ کیونکہ پہلے لوگوں کو یہ سنت معلوم نہیں ہے وہ نہ ہو کہ سنت کو گالی جیسا رویہ اختیار کرنے کے بعد یہ شخص جہنم رسید ہو جائے اس بات سے سنت پر پیارے طریقے سے عمل کرو اگر نئی ڈیوٹی چاہیے یا آپ صاف ڈیوٹی سے نماز پڑھ رہے ہیں اس انداز سے پڑھیے کہ دوسرے کے پاؤں کو نہ کچل دے بہرحال آسانی اس میں ہے کہ دوسرے اوتار کر سارے نماز پڑھ تو لا حرج یہ کوئی براعت نہیں ہے یہ سب چیزیں وسائل میں کیونکہ اس طرح کی مسجدیں اور اس طرح کی سفیں اور کارکت وغیرہ اس میں تو نہ ہوتے تھے اب دیکھیے عرفات کے اندر وقوف ہے مینا کے اندر وقوف ہے اور اسی طرح سائی ہے شاہی کے بغیر حج ہوتا ہے نہیں سفا اور مربع کے درمیان صحیح کرنی پڑتی ہے نا اس کے بغیر کوئی حج نہیں آج ایک آدمی صحیح کرتا وہ زمین پر صحیح نہیں کر رہا وہ تو اوپر والی چھت اس سے اوپر والی چھت اس سے اوپر والی چھت پر صحیح کر رہا ہے اس سے تو زمین کے ساتھ پاؤں چھو نہیں رہے اس کا حاج ہو گیا ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے ثابت کرو تو قرون اولا میں کسی نے صحیح زمین پر نہ کی ہو اور اس کا حاج حاج مانا گیا ہو یہ احمد انسان اس وقت یہ ضرورت پیدا نہیں ہوئی تھی آج ضرورت پیدا ہو گئی لوگ کثیر ہو گئے اور اس کے ساتھ وسائل نئے پیدا ہو گئے کہ مختلف قسم کے طبق بننے لگے کئی ایک منزلیں بننے لگی کنکریٹ آ گیا یہ آ گیا وہ آ گیا لوگوں کی ضرورت کو پورا کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت قرون سلادہ میں بلکہ مدت تک خلافت اسلامی میں حج زمین پر ہوتا تھا اور لوگ ایک امام کے پیچھے ہوتے نہ طے خانے میں ہوتے تھے نہ اوپر والی سطح میں ہوتے تھے اب عورتیں کھڑی ہیں امام سے ایک سو دس ایک سو پچاس فٹ اونچی امام وہ نیچے چھوٹا سا کھڑا ہے یہ براط ہے ولہ ہلا ولہ ہلا کسی عالم نے دنیا میں سے بدات نہیں کہا یہ مسائل ہے کیا یہ مقصد ہے کیا صحیح کرنا چھت پر مقصد ہے مقصد صحیح کرنا ہے فن کے حصول کو آسان بنانے کے لیے مختلف سبق بنا دیے گئے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو کچلنے کے بعد کسی شر کا شکار نہ ہو جائے کہ کوئی شخص بندہ مر جائے اس میں اور دوسرے لوگ حج کو برا کہہ دیں معاذ اللہ اف اللہ اسلام کے بارے میں کوئی بکواس ان کے منہ سے نکل جائے اور ان کی آخرت برباد ہو جائے تو معلوم ہوا کہ بدعت اس وقت بنے کا کام جبکہ رسول اللہ کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورت بھی تھی اس کے وسائل بھی تھے مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضرورت کو ان وسائل کے ساتھ پورا ہی نہیں کیا تب یہ چیز جو ہے بدعت بنے گی مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ضرورت تھی کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کیا جائے ضرورت تھی مگر قرآن نازل ہو رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد یہ یقین ہو گیا کہ قرآن اب مکمل ہو چکا ہے سب اس کے جمع کرنے کی طرف توجہ کی گئی اور اس وقت بعد صحابہ میں سے رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ شخص تاری ہوا کہ یہ ہم نہیں کریں گے یہ پہلے نہیں کیا گیا یہ بداس تو سمجھانے پر پھر سمجھ آئی کہ اتنے حفاظ کرام شہید ہو گئے قرآن کو محفوظ کرنا امت کی ذمہ داری ہے اللہ نے اسے اتنی حفاظت کا ذمہ لیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کا اللہ نے ذمہ لے لیا اب ہم اس کے بارے میں اللہ رب العزت کے دین پر عمل چھوڑ دیں ان تن سر اللہ سرکن اگر تم اللہ کے دین کے مددگار گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اس حفاظت میں ہم بھی ایک ذریعہ ہیں قرآن کی حفاظت کا ذریعہ ہو فاض کرام وہ سینے ہیں جن کے اندر قرآن محفوظ ہے اور قرآن بولتا ہوا موجود ہے پوری دنیا کا کفار حیرت زدہ ہے کہ زمانے گزر گئے مگر اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہ آئی زیر و زبر بے شک سفر حوالی جیسا بڑا عالم ہو شیخ البانی جیسا عالم ہو اسی وقت سے چوک دیا جائے گا کہ حضرت آیا مبارکہ میں آپ نے زیر کی جگہ زبر پڑھ لی اور جمع کی جگہ آپ نے جو ہے وہ زبر لی کوئی نہیں چھوڑے گا یعنی پیٹ کی جگہ زبر کوئی چھوڑے گا نہیں کیوں اس لیے کہ اللہ کی کتاب کو محفوظ کرنے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہم بھی ہیں تو اس ذریعے کو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین خود اپنے آپ کو سمجھ کے ہوئے اختیار کرتے اور قرآن کو محفوظ کرتے اور بغادہ اس کے جلد تیار کرتے یہ بدعات نہیں ہے یہ ضرورت ہے جو اب پیدا ہوئی اور وسائل موجود ہیں وسائل کو کار لا کر اسے طے کر دیا گیا اس لیے بدعات میں اور مخالفت میں نبی علیہ السلاط اسلام کی فرق معلوم ہونا چاہیے بدا صرف وہ کام ہے جو بطور عبادت اختیار کیا جائے جو انتہائی نظر ہو جو مقصد ہو اللہ کے قرب کا اس کام کو مثلا مسجد میں فطرے کو اختیار کرنا فطرے کے لیے احادیث بڑی سخت ہے دعود کی صحیح روایت ہے کہ شیطان تمہاری نماز کو توڑتا ہے سترے کے قریب ہو کر نماز پڑھو اس قسم کا مقوم ہے الفاظ مجھے یاد نہیں رہے کل پرسوں میں نے پڑھی مگر شیطان نے مجھے الفاظ بھلا دیے اس کا مفہوم یہ ہے کہ فطرے کو اختیار کرو کہ چیتان تمہاری نماز نہ توڑ سکے اور تمہارے اور فطرے کے درمیان فطرہ وہ چیز ہے جو نمازی قبلے کی طرف رکھ لے اور نماز پڑھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب بھی میدانوں میں جاتے جہاں کوئی سترہ نہ ہوتا تو اپنا میزا اپنے سامنے گاڑ لیا کرتے کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد ہیں نبی ملحمہ ہے لڑائیوں والے نبی ہیں وہ کفار کے لیے حیبت ہے اور کفار کے لیے بجلی کی کڑک ہے اور وہ تلوار چلانے والے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ میرا رزق نیزے کی چھاؤں میں ہے اور آپ اپنے ساتھ نیزا لے جاتے آپ لڑاکا نبی ہے ان سے لڑنے والے ہیں جو اللہ کے دین کے راستے میں حائل ہو جو غیر اللہ کی پوجا کے لیے اہل ایمان کو مجبور کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر پھاڑنے والے اور ان کی گردن اڑانے والے تو وہ اپنے ساتھ نیزا لے جاتے اور نیزے کو گاڑ کر سترا اختیار کرتے تو سترا جو ہے اس کے لیے شیطان بھی ہماری نماز نہ توڑ سکے اور ہمارے اور سترے کے درمیان سے کوئی چیز نہ گزرے صحیح مسلم کی روایات ہے کہ کوئی بھی گزرے سترے اور تمہارے درمیان میں سے اسے روکو میں رکتا پل تم ہوں تو اس سے لڑے امر ہے قاتل کیونکہ نہ ہوں شیطان وہ شیطان وہ شیطان ہے علماء نے اس کی تقسیم کی کہ وہ شیطان کے کام کو چلا رہا ہے یعنی یہ شیطان کا کام ہے تمہاری نماز توڑنا اور وہ اس وقت دیکھ سکتے اتنا فالو آدمی ہے اسے علم نہیں ہے اس مسئلے کا مگر شیطان کے لیے راستہ نکل رہا ہے نماز توڑنے کا گزرنے کیونکہ اگر عورت اور کتا گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی عورت بالغا گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی کسی واسطے حج کے اندر یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ آپ ستون کے قریب ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو چونکہ امت میں جہالت عام ہے عورتیں آپ کے سامنے سے گزر جائیں گی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی سر ان تو یہ سترے کو اختیار کرنا شیخ البانی رحمہ اللہ سے واجب قرار دیتے اور کہتے ہیں سترے کے قریب ہو جاؤ مزدور ہے کہ بیت اللہ میں کوئی سترا نہیں اس کی کوئی نہیں ہے آئیں کہ بیت اللہ میں کوئی سترا نہیں اگر کوئی روایت ہے تو انتہائی ضعیف ہے اس کے بارے میں بیت اللہ کے اندر سترا اختیار کرنا اس سے بھی کہیں اہم ہے کہ باقی جگہ پر اختیار کیا جائے تو سترہ ہمارے لیے لازم ہے اور سترے کے اور ہمارے درمیان سے گزرنے والے کو روکنے اور اس کے ساتھ لڑنے کا روپ میں تو پھر اگر کوئی شخص اپنی نماز کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے فطر کو اختیار کرتا ہے اور مسجد کے اندر فطرہ بنا کر رکھتا ہے تو یہ ذریعہ ہے نماز کو محفوظ کرنے کا یہ غایا نہیں ہے کہ نہیں کہا جا سکتا بدعت اس وقت کہا جائے گا جب یہ غائب بنے جب یہ مقصد بنے اس کو بنانا اس پر اجر ثواب کے خاص جو ہے وہ عقیدے بھرے جائیں اور اجر و ثواب کے خاص اقوال جو ہے وہ نقل کیے جائیں اجر و ثواب کہ خاص طریقے سے عمل کیا جائے نہیں یہ سترے کو اختیار کرنا کوئی بھی چیز ہو ہم نے مسجد نبی میں دیکھا کہ بہت سارے سترے بنا کر حکومت نے رکھ دیے اس لیے کہ بیت اللہ کا جو باہر والا سرچ ہے اور مسجد النبی کا دونوں کا جغرافیہ انتہائی مختلف ہے بیت اللہ اتنی دنیا کی خوبصورت عمارت ہے کہ دنیا میں ایسی عمارت کبھی دیکھنے میں نہیں ملے گی واللہ اس کو دیکھتے جاؤ مومن کا تو کبھی جی بھاری نہیں سکتا بیان کرتے کرتے انسان کا دل بھر آتا ہے اور بنا شبہ وہاں پہنچ جاتا ہے اس میں خاص اور حسن ہے اور یہ گول ہے ہمارا اس واسطے اس کے باہر اگر کوئی جماعت کروا رہا ہو تو دوسری طرف سے گزرنا ممکن ہے آپ گلائی میں جہاں سے مرضی گزر گئے مسجد نبی چورس ہے اس کی ایک سائز بہت لمبی ہے خصوصاً جو لمبائی کرے سب المجید کی طرف تو اس وقت اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور لمبی صاف ہے گزرنے والوں کے لیے خاصی مشکل ہے تو گورنمنٹ نے سترے بنا کر مہیا کر دیے لوگ سترا رکھتے ہیں اور جماعت کروا لیتے ہیں جب وہ نماز کے ساتھ نہ مل سکے تو وہ یہ شکل اختیار کرتے ہیں کیونکہ واجب کی حفاظت کرنے کے لیے فرضوں کی حفاظت کرنے کے لیے خاص طور پر جس طریقے کو اختیار کیا جائے تو وہ ثواب اس لیے بن جاتا ہے کہ آپ ایک اچھے کام کے لیے یہ وسیلہ اختیار کرتے ہیں مثلاً ہم ایک وسیلہ اختیار کرتے ہیں اپنی یادداشت کو محفوظ کرنے کے لیے میں بڑی دیر سے یہ کہہ رہا ہوں پچیس تیس سال سے مگر انسان کی کمزوری میں خود بھی یہ نہیں کر سکا کہ ایک ڈائری اور پینسل ہمیشہ ہماری جیب میں ہو اور اس میں ہم کی کی بات جب بھی ملے اللہ کی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نقطہ دن کے اندر اس کو لکھ لیا کرے تاکہ ہمارا فرمایا بن جائے اگر ہم یہ چیز چلا دیتے ہیں اور جہاں بھی ہمارا کوئی ساتھی ہوتا ہے اس کی پہچان ہوتی ہے کہتے ہیں کہ یہ ان کا ساتھی ہے اس کی جیب میں ڈاری اور پینسل ہوگی یہ بدعت نہیں ہے یہ وسیلہ ہے اللہ کے دین اللہ کے دین کے علم کو محفوظ کرنے کا یہ وسیلہ ہے اور یہ وسیلہ انشاءاللہ اس لیے نیکی ہے کہ اللہ کے دین کا حصول ہمیں صرف بدعت سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے عالم اللہ امام بخاری نے کہا اس آیت کے تحت کہ علم جو ہے وہ قول اور عمل سے پہلے العلم قبل القول بل عملی علم کا مقام کوئی بات منہ سے نکالنے اور کوئی عمل اپنے آزاد سے کرنے سے پہلے ہے یعنی علم ہوگا تو آدمی کا عمل صحیح ہوگا علم ہوگا تو آدمی جو ہے کوئی صحیح طریقے سے چل سکے گا اس واسطے کوئی نیا وسیلہ اختیار کرنا یہ دجاس نہیں ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ صحیح کرنے والے آپ زمین پر صحیح نہیں کر رہے تمام انبیاء نے جو حج کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا وہ زمین پر ہے حاجر رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر صحیح کرنے والی تھی ہم دوسری تیسری اپنی چھت پر جتنی بھی چھتے دو ہے جو تین ہے ایک دو تین چھتے تین چھتے تو تینوں پر ہم کر رہے ہیں تو ہمارے تو زمین پر پاؤں بھی نہیں چھو رہے اسی طرح سے کل کو انہیں سبق بنانے پڑے وہاں پر مینا میں بھی اور عرفات میں بھی تو یہ مجبوری ہوگی اگر اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو مرنے سے بچانے کے لیے نقصان سے بچانے کے لیے کیونکہ امت کے اندر جہالت بہت ہے جہالت کی وجہ سے انہیں یہ نہیں پتا نفل کیا ہے فرض کیا ہے وہ بیت اللہ میں گھستے ہیں اور پھر حجر اسمت کا بوسہ لینے کے لیے لوگوں کو کچل دیتے ہیں جبکہ بوسہ لینا نفل ہے مومن کو تکلیف نہ دینا یہ فرض ہے ہم پر کہ نہ دیں افسوس ہے ہم لائن میں لگے ہوئے بڑی مشکل سے میں اور زاہد اشفاق ہم حضر اسمت تک پہنچے کیونکہ اثر سے پہلے وہ عام دنوں میں جبکہ عمرہ کے دن ہوتے ہیں اجازت دیتے کہ لائن میں لگ کے تم حضر کو ٹوم لو تو موقع ہوتا ہے وہاں پر ہم لائن میں لگے ہوئے قریب پہنچے تو کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اب ان کے آگے سے گزرنا لازمی تھا یا ہم یہ کہ لائن سے نکلے اور ان کے پیچھے سے ہو کر واپس آئے یہ کوئی نہیں آنے دیتا سواری پیدا نہیں ہوتا ہم نکل گئے شرطوں نے حیران ہو کر ہماری طرف دیکھا بلکہ کسی قدر اگر حیرانگی پریشانی اور غصے سے دیکھا یہ کیسے مسلمین ہیں کہ جو حضر کے قریب پہنچ کر اپنی طلب کو پورا کرنے کے بجائے نکل رہے ہیں تو ہم نے اسے کہا کہ فطرے کو توڑنا نہ توڑنا ہم پر واجب ہے اور حضر کو چوننا نفل ہے اس لیے ہم کیا کریں تو وہ ہکا بکا رہ گیا کیونکہ وہ لوگ جیسے چاہیے اور وہاں پر اس سنت نبوی کو ہر وقت توڑا جاتا ہے اور یہ بہت بڑی کمی ہے اس سے بڑھ کر ایک خطرناک کمی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ زہر کے وقت نماز ہو رہی ہے اب بیت اللہ کا سایہ ابراہیم علیہ اسلام نے جو گھر بنایا تھا جس کے اندر حضر اسود نقد ہے اور جس میں دروازہ ہے اس کا سایہ دو تین سو آدمیوں کو زیادہ سے زیادہ سایہ دیتا ہوگا تو امام اس کے سائے میں امامت کرواتا ہے زور کی یا اثر کی دونوں میں سے اس وقت مجھے اشتباہ ہو رہا ہے میرے دمان میں اثر ہے اثر ہے زہر کے وقت ممکن نہیں اتنی سخت کبھی دھوپ ہوتی زہر میں تو امام آ جاتا ہے میں مجھے یقین سے یاد آ گیا میں آ جاتا امام اور سب برامدے ہوتے امام آ گئے اور سب کی چیز سفر مکمل ہوتی ہے جتنی بھی مکمل ہو سکتی ہے مگر اثر کے وقت سایہ کافی لمبا ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ وہ سایہ ایک مثل ہو گیا اس وقت اس وقت دو تین سو آدمی کھپا جاتے کھپ جاتے ہیں اس سائے میں کچھ دوست میں بھی کھڑے ہوتے ہیں باقی پورا مطاف خالی ہوتا ہے اور برامدے کے اندر اور مطاف کے اندر سفوں کا کوئی رابطہ باقی نہیں رہتا جبکہ سفوں کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ملانا کتنا ضروری ہے نسب الف تم ضرور صفوں کو سیدھا کرو گے اور ملاؤ گے اللہ بھائی تم یا اللہ تمہارے چہروں میں تمہارے رخ میں مخالفت ڈال دے گا تم ایک دوسرے سے نبرداز ہو جاؤ گے ایک دوسرے کے گے بہت بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے امت کے اندر اختلاف کی کہ بیت اللہ کے اندر حقوق کا یہ حال ہوتا ہے میں نے مشاعت سے پوچھا مجھے کوئی جواب نہیں ملا سوائے اس کے کہ بعض مشاعت نے غصے میں دیکھا اور منہ پرے کر دیا میں نے کہا کہ یہ جائز ہے کہ اتنے بڑے درمیان میں جو ہے حصے وہ خالی ہیں یا تو آپ پھر اثر میں بھی آ جائیں برامدے کے اندر آپ اشتہاد کریں کم از کم نماز سے نہ خراب ہو آپ برامدے میں آ جائیں بیت اللہ کی چھاؤں میں کھڑے نہ ہو اور اگر آپ چھاؤں میں کھڑے ہوتے ہیں تو لوگوں کو بتائیں کہ وہ دھوپ میں کھڑے ہو جائیں بیچارے جس طرح بھی ہو سکتا ہے جوان آدمی کھڑے ہو گئے برے نہ کھڑے ہو جو بھی ہے صفوں کو ملائیں صفوں کو ملانا جو ہے اللہ کے نبی علیہ صلاط اسلام نے فرمایا جو صفوں کو ملاتا ہے اسے اللہ ملاتا ہے اس قسم کے الفاظ ہیں بڑے شدید الفاظ ہیں اس کے لیے اور انس کہتے ہیں صحیح بخاری میں روایت ہے جب وہ آئے مدینہ میں تو ان سے پوچھا گیا کہ تم نماز میں تو فرق پاتے ہو اللہ کے نبی کے وقت کی نماز اور اب کی نماز انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس وقت کہا کہ ایک فرق ہے کہ تمہاری فصل درست سفر میں خرابی اس وقت سے پیدا ہوئی اور آج بیت اللہ میں خرابی دیکھنے میں آتی تو میرے بھائیوں بدعت یہ ہے کہ آدمی کسی کام کو اللہ تبارک و تعالی کے قرب کا ذریعہ سمجھ کر کرے اسے غائب بنائے عبادت سمجھے اور وہ کام اللہ کے دین میں سے نہ ہو اگر اب اس کی دو شکلیں اگر سمجھنے والے کو غلطی لگنے کی بنیاد کوئی حدیث بن گئی قرآن کی کوئی آیت بن گئی اور وہ ہے بھی عالم ربانی عالم ربانی کسے کہتے ہیں سال عالم جس کی پوری زندگی گواہی دیتے ہی ہے کہ یہ بندہ بدر کا دشمن قرآن اور سنت کا دائی ہے یہ سنت پر کٹ مرنے والا ہے کسی آیت سے غلطی خوردہ ہوتا ہے کسی حدیث سے غلطی لاحق ہوتی ہے مثلاً عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مقام زورا میں بازار کے اندر اذان کہلوا دی جمعہ کے اندر اس لیے کہ جمعہ میں لوگ کثیر ہو گئے صحیح بخاری نہیں آتا اور لوگ اذان کی آواز نہیں سنتے تھے اور نہیں پہنچ سکتے تھے تو اب انہوں نے یہ اجتہاد کیا یا ان کے پاس کوئی دلیل موجود تھی یہ محبتین کرام بتا سکتے ہیں میرے گمان میں اس کی کوئی دلیل ہے اور مجھے تو بھولی ہوئی ہے اس بار حال عثمان کا فیلر رضی اللہ کا خلیفہ وقت ہے اور صحابہ کی خاموشی ہے اسے کوئی اجماع سکوتی قرار دے تو شاید یہ بھی درست ہو صحابہ میں سے کوئی اعتراض کرنے والا نہیں خلیفہ کا یہ عمل کھلا ہوا ظاہر باہر ہے خلیفہ یہ کام کرتے ہیں کہ مقام زہرا میں بازار کے اندر اذان کہلواتے ہیں تاکہ لوگ جمعہ کے اندر لیٹ نہ ہوں بلکہ پہنچ جائیں اور لوگ پہنچ جاتے اب جب کہ اسپیکر آ چکا ہے اور آپ نے اپنی آوازیں اتنی بڑی کر لی ہیں کہ جس کی شریعت میں بھی کوئی گنجائش نہیں یہاں تک کہ مسجد کے قریب کا پلاٹ جو ہے وہ کوڑیوں میں بکتا ہے اس لیے کہ مولوی جو ہے یہ نہ کبھی بیماری میں چین لینے دے گا نہ امتحان کی تیاری کرنے دے گا اور نہ کبھی کوئی آپ نے مشورہ کرنا ہوا یا کوئی خاص بات کرنی ہوئی گھر والوں نے تو وہ کرنے دے گا اور چھت پر تو کبھی سونے نہیں دے گا ایسی خوفناک آواز نکالے گا کہ آپ گھبرا کر اٹھ پڑے یہ مسجدوں کے اندر اتنی بڑی آواز یہ بالکل ظلم ہے آواز اس قدر ہو کہ کسی ہمسائے کو ایسی تکلیف نہ پہنچے اور آزان کے لیے آواز جو ہے بلند کرنا تو درست ہے ٹھیک ہے مگر عام جو مواعظ ہے ان کے لیے اتنی بڑی آواز نکالنے کی کیا ضرورت ہے لوگ آ کر بات سنیں پورے کا پورا سنیں پہلے سے لے کر آخر تک سنیں تاکہ ایک مربوط اور منظمت اور بندی ہوئی پوری بات ان کے سامنے رکھی ہو وہ اس کے درمیان سے بات نکال کے نہ خود فتنے کا شکار ہو نہ لوگوں کو فتنے کا شکار کرے اللہ کہ آپ کو کبھی ضرورت ہو کہ سپیکر پر عوام الناس کو خطاب کرنا ہو تو کر سکتے ہیں لا حرج تو بہرحال اتنی بڑی جب آپ نے آواز کر لی اب کیا ضرورت ہے دوسری آزاد دینے کی اب دوسری آزان کہنا لا رئی بلا شک بدعت ہے مگر چونکہ اذان عثمان بنیاد موجود ہے اس سے کوئی غلطی خردہ ہوتا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ ہم اسے بھی بدا تی کہیں اس لیے کچھ غلطی وہی سے لگ رہی ہے اس کا عمل تو بدعت ہے اس کو برا بھی کہنا ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے خود کو بدتی نہ ہو سالے آدمی ہو سمجھ میں غلطی واقعہ ہو گئی اللہ کے نبی علیہ اسلام کو دعائے استقاع میں سب کو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہوئے اس نے حدیث کی روشنی میں دیکھا اس نے ہر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کر دی اب اس آدمی کو پتا نہیں تھا اس بات کا کہ یہ دعا وہ کہتے جب وہاں ہے تو یہاں تو دعا کو قبول ہونے کا وقت ہے حالانکہ اگر یہ اسے سمجھایا جائے پھر یہ سمجھنے کے بعد جٹ جائے تو پھر بدا کی ہوگا اگر اس کو سمجھ میں غلطی لگ گئی ہے اس کا عمل بدت ہوگا یہ بدت ہی نہیں ہوگا یہ فرق یاد رکھے اور یہ فرق بڑا ضروری عمل ان کو خاطر رکھنا جب یہ مان لے کہ یہ بدعت ہے اور پھر بھی کہے کہ میں تو اسے کروں گا اور اس سے اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے اب اس کے بعد یہ بداشت اس سے پہلے یہ بدا نہیں ہے بدت تمام کرنی پڑے گی ہر اس عمل میں جو بدعت ہو اور جس میں دلائل کے بعض لوگوں سے چھپے رہ جانے کا امکان ہو یعنی علمی مسئلہ ہو اور بدعت ہوتی بھی احکام میں ہے عقائد میں بھی بدعت ہوتی ہے عقائد میں بھی بدعات وہاں پر بدعات کہلائیں گی جہاں خفی باتیں ہوں وہ باتیں ہوں جو عام لوگوں سے علم کی کمی کی وجہ سے اوجھل رہ سکتی ہیں بلکہ علماء سے بھی اوجھل رہ سکتی ہیں ان میں آپ آدمی کو بدا کہنے سے پہلے لازم ہے کہ اس پر اس کے شبہات جو ہیں وہ باطل کیے جائیں شبہات اس سے دور کیے جائیں اس کی دلیلیں ختم کی جائیں اور اس کو چت کیا جائے اس معاملے میں جب وہ چپ ہو جائے اس کے بعد اس پر رواں دواں ہو اور وہ بجا انسان ہے اس سے پہلے میں اور آج کل مثلا ممی ڈیڈی جو لوگ ہیں وہ بیچارے جب دین کی طرف آتے ہیں جن کی پرورش کیسے ہوئی تربیت کیسے ہوئی ان کی تربیت ہوئی جناب وہ انگریزی سکولوں میں جو کلیسا کے سائے میں چلتے ہیں اور کلیسا کے سائے میں پنپتے ہیں اب پوری تعلیم انہیں اسلام کے نام پر کفر کی دی گئی اب ان کے لیے دین بالکل نیا ہے وہ بیچارے نیکی سمجھ کر کئی ایسے اعمال اختیار کر سکتے ہیں جو تو انہیں برتی کہنے کے بجائے انہیں سمجھانے کے لیے ہو سکتا ہے وہ نیک نیت ہو اور سمجھ کر اسے چھوڑ دے اس واسطے ہر بدعت میں داخل ہونے والا بدعتی نہیں ہے اور جو بدعت کو اختیار کرے یہ جان بوجھ کر کے یہ بدعت ہے اور کسی پھر اس نمبر و محراب پر نیکی کرے عالم ہو اس کو ہے کہ یہ بداس ہے یہ اللہ کے نبی محمد کا دین نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ نمبر و محراب پر اپنی دکان چلانے کے لیے اپنے بادشاہ کے ساتھ اپنے تعلقات استوار رکھنے کے لیے اپنا کام بنانے کے لیے یہ کہے کہ یہ بدعت نہیں بلکہ نیکی ہے بلکہ ووٹ دینا جو ہے عبادت ہے اور آپ اگر اعتقاف میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں تو ووٹ دینے کے لیے آپ جائیں آپ کا اعتقاد نہیں ٹوٹے گا اگر اسے یہ علم ہے تو یہ جمہوریت تو کفر ہے اس میں تو اکثریت کی بنیاد پر قوانین جو ہے مقرر کیے جاتے ہیں اس میں الہ وقت اکثریت ہوتی ہے اگر اکثریت دو بٹا تین حصہ اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ کسی ایک قانون کے پاس کرنے کے حق میں ہو جائے اسے کوئی فیل نہیں کر سکتا وہ قرآن کے مخالف ہو وہ سنت مطالعہ کے مخالف ہو وہ جس طرح سے مرضی اسلام کے مخالف ہو وہ قانون پاس ہوگا اس لیے کہ اسمبلی کی اکثریت نے اسے قانون قرار دیا کیونکہ کیا کہا جاتا قانون ساز اسمبلی خود کہتے ہیں تو یہ تو اس میں شامل ہونا ہی کفر ہے اگر کوئی لیں ہر ہر ایک کو ہم کافی نہیں کہتے ہر جہاں بدا کی کہتے ہیں اس واسطے کے لوگوں کو سمجھ نہیں اور یہ سمجھائے کہ سمجھ آتا ہے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ قبر پر چادر چڑھانے کی طرف کھلا ہوا ہو یہ وہ مسئلہ نہیں کہ غیر اللہ کو پکارنے کی طرف کھلا ہوا ہو یہ وہ مسئلہ نہیں کہ صحابہ کو کافر کہنے کی طرف کھلا ہوا ہو یہ وہ مسئلہ نہیں کہ قرآن کو بدلی کتاب کہنے کی طرف کھلا ہوا ہو یہ وہ مسئلہ نہیں ہے کہ انکار حدیث کی طرف کھلا ہوا ہو یہ سمجھانے سے سمجھ آتا ہے بڑے بڑے علماء پر یہ مختی ہے شیخ البانی رحمہ اللہ اپنے خطرے میں لکھتے ہیں جمہوریت پر کہ جمہوریت اسلام کا نقیز ہے نقیز اس کو کہتے ہیں ایک چیز اور اس کا نتیج جس طرح رات دن کا نتیج ہے دونوں میں سے ایک وقت میں ایک موجود ہو سکتا ہے دوسرا نہیں اگر یہ دن ہے اس وقت تو رات نہیں ہے اگر رات ہے دن دن نہیں ہے تو یہ کہتا ہیں نا رات نہ دن کا یہ نہیں ہو سکتا ایک ضرور ہے تو البانی کہتے ہیں ایک ضرور ہوگا دونوں میں سے اما ڈیموکریسی یا ڈیموکریسی ہوگی انزل تو یا حکم ہوگا اللہ کے نازل کردہ کے علاوہ تاغوت کا حکم دنیا پر بنایا ہوا دین ابلیس دین باطل ہوگا اور جمہوریت ہوگی اما اسلام یا اسلام ہوگا بما انزل اللہ یا وہ حکم ہوگا جو رب علیہ کرام نے وہی کے ذریعے محمد پر نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ صاحب فتویٰ دیتے ہیں کہ ووٹ کو جا کر کاسٹ کرنا اعتقاف توڑ توڑ کر بھی جائز ہے اگر تو مجھے معلوم ہو تو یہ سارا کچھ جو ہے جو میں کر رہا ہوں صرف اپنی جماعت کے جان کے لیے شرط جو ہے کہ انہیں معلوم ہو کہ یہ دین اسلام میں نہیں ہے پھر یہ فتوا دن کی یہ عبادت ہے تو شیخ البانی کے نزدیک جو سب سے باقی دو سنتوں کو چار سنتیں کہیں جبکہ دو سنتیں ہیں صبح کی اور پوری امت جمع کے دو سنتیں صبح کی نماز کی وہ کہے چار اور چار ہی افضل ہے اس پر تمام دلائل پورے کر دیے گئے دلائل کو سن کر بھی کہ میں چار ہی کہوں گا چار کو افضل کہوں گا شیخ البانی کہتا کافر ملت اسلامیہ سے خارج ہے اس لیے کہ اس نے اس کو دین بنایا جس کے بارے میں یقین ہے کہ اللہ کا دین نہیں ہے یہ تو محمد کو بھی اختیار نہیں تھا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو دین بنائے خولا بنت منتیں کر رہی ہے کہ خامن نے مجھے ماں کہہ دیا ہے اب میں اس پر حرام ہو گئی ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میری جوانی ساری ختم ہو گئی ہے بچوں کو لے کر جاتی ہوں تو کہاں سے پالوں گی غربت کا زمانہ رزق کو حاصل کرنے کے راستے بہت ہی دشوار ہے اور اگر بچوں کو اس کے پاس چھوڑتی تو میرے پلے کیا رہا میرا حسن یہ کھا گیا میری جوانی یہ کھا گیا اب بڑھاتے مجھے دھکا دے دیا ماں کہہ کے میں کدھر جاؤں اللہ کے رسول کچھ کیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ و علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جب تک وہی نازل نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے کوئی بھی اپنی طرف سے رعایت پیدا نہیں کر سکتے اللہ نے رعایت پیدا کی تو کفارہ سارا دے دے تو پھر وہ تیرا خامد اور تو اس کی بیوی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ کون ہے جو عبادت اس کو کرے جس کے بارے میں اسے یقین ہے کہ یہ عبادت نہیں ہاں اگر غلطی لاحق ہو گئی ہے اور عالم ہمیں کہہ دے کہ اس کا اتحاد بھی ہے تو ہم نہیں کبھی دکھا سکتے ہیں اتنے پہلیا کہتے ہیں کہ جو حاکم اپنے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے غلط فیصلے پر اس کے غلط حکم پر یہ فتوا دے دے کہ یہ حکم صحیح ہے اسلام کے مطابق اور اسے دل سے معلوم ہو کہ یہ حکم اسلام کے مخالف ہے کانا مرتبہ یہ مرتبہ اسلام کے دائرہ سے خارج ہے تعلیم نہیں کہا رہ اللہ اب میں آخری بات یہ ختم کرتا ہوں کہ ہمیں وسائل میں اور عبادت میں فرق کرنا چاہیے عبادت کے لیے وسیلہ اختیار کرنا اور بات ہے اور عبادت کا نیا طریقہ اختیار کرنا اور بات ہے اور وہ چیز اختیار کرنا جو نبی علیہ السلاط اس کے وقت صحابہ اختیار کرنا چاہتے تھے مگر اس کے وسائل نہیں تھے اسے آج اختیار کرنا جائز ہے کیوں ارفات میں خطبہ ہو رہا ہے اور ہم یہاں پر سن رہے رو رہے ہیں بیت اللہ میں نماز ہو رہی ہے ہم یہاں پر سن رہے رو رہے ہیں قرآن سن کر کبھی یہ پہلے تصور تھا صحابہ میں کوئی کہہ رہے نہیں یہ اتنی دور سے قرآن کو سننا اور رونا بدار ولہ یہ بالکل جاہل ہے صحابہ قرآن کو سننے کی خاص رکھتے تھے ان سے زیادہ قرآن کو سننے کی خاص رکھنے والا کوئی نہ تھا تو یہ خاص رکھنا اہم ایمان اسلام ہے اصل میں انہوں نے ایک دلیل بھی بنائی ہے کئی مسلم کی روایت ہے کہ ایک قبیلہ نبی علیہ سلاط اسلام کے پاس آیا سخت فاقے کی حالت میں تھا تو نبی علیہ سلاط اسلام نے لوگوں کو ابھارا ایک آدمی نے اٹھ کر کسی چیز کا اعلان کیا تو اللہ کے نبی نے کہا جو اسلام میں ایک اچھا کام جاری کرے تو اس کو جتنے کریں گے ان کو اس کا اجر ملے گا جو اسلام میں یہاں پر تھا فل اسلام من جا جا کا لفظ سنت حسنت فل اسلام جو اسلام میں ایک نئی سنت اچھی سنت لے کر آیا اس کو اس کا اجر ہے جتنے سنت پر چلیں گے اس کو اجر ہے طریقہ سنت طریقے کو کہتے ہیں من جا فل اسلام سنتن صحیح جو اسلام میں نے بری سنت لے کر آیا برا طریقہ جاری کیا اس پر جتنے چلیں گے اسے اس کا گنا ملتا رہے گا تو یہ سل اسلام کہا اصل میں یہ منل اسلام کے مفہوم ہے کہ وہ چیز اسلام میں سے ہو مگر اس سے پہلے متروک ہو لوگ ترک کر چکے ہیں مثلا لوگ تراویح کو جماعت سے پڑھنا ترک کر چکے تھے اور عمر نے اس طریقے سے جاری کیا رضی اللہ تعالیٰ نے جبکہ یہ طریقہ پہلے سے اسلام میں موجود تھا نیا طریقہ نہیں تھا تو اس لیے عمر نے لوہری طور پر کہا یہ البدا حاضی یہ کتنا اچھا نیا طریقہ نیا کیوں ہو گیا تو اس کو چھوڑ دیا گیا تھا حالانکہ اللہ کے نبی نے خود تین دن جماعت کے ساتھ تراویز کروائی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرض ہونے کے خوف سے اسے چھوڑ دیا اور فرض ہونے کا خوف جاتا رہا تو عمر نے پھر ایک امام پر عورتوں کو ایک امام پر مردوں کو جمع کر دیا یہ بڑا آس نہیں ہے اس طرح اسلام میں نیا طریقہ جاری کرنے سے مراد یہ ہے کہ یا تو پہلے سے وہ طریقہ ترک ہوا جیسے جہاد کا طریقہ جاری ہو گیا پہلے ترک تھا مدت جہاد جو تھا غیر منقطع تھا تو وہ نیا طریقہ بن گیا اور اسی طرح سے نئے طریقے میں یہ اسپیکر کا طریقہ صفائی کا طریقہ کمپیوٹر کا طریقہ یہ سب نئے طریقے ان پر جتنے چلیں گے بھلائی کے ساتھ سب کو اجر گا اور ایجاد کرنے والے کا اجر بڑھتا چلا جائے گا برا طریقہ اسلام نے کیا جاری کیا اسلام کے نام پر جمہوریت کو جاری کر دیا اسلام کے نام پر قومی اتحاد بنا لیا جس میں قبر پوچھ سربراہ بن گئے اسلام کے نام پر وہ جہاد کیا جو جہاد سارے کا سارا ان کی سرپرستی میں تھے تھا جو مجاہدین کے اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن اور تاحود تھے یہ نیا طریقہ ہے یہ سارے طریقے جو ہے بدعات ہیں اور ان بدعات کو جاری کرنے والے خود بھی گناہ گار ہوں گے اور جتنے ان طریقوں پر چلیں گے اسلام سمجھ کر وہ فل اسلام نینم اسلام ہے وہ سارے سارے گناہ گار ہوں گے اس حدیث سے دلیل پکڑی بدعت کے حسنا اور سیاح ہونے کی بدعت کوئی بھی ہسانہ نہیں بدعات ساری سیاح ہے بعض آج کبھی میں صرف ہے اور بعض معصیت ہے اور بعض اشتہادی غلطی ہے مختلف بداعت کے مختلف مراکز ہیں رات میرے پاس ایک سب ٹائم میں ان شاء اللہ پورا ساڑھے پانچ زیادہ وقت نہیں ہوگا وہ مرکز ابن عباس چلا رہا ہے کراچی میں اور وہ دبئی سے آتا ہے چند مہینوں کے لیے اور یہاں پر دوڑتا پھرتا اور کام کرتا ہے اور عرب میں سے ان علماء کے ساتھ جو حکام کی بہت طرفداری کر رہے ہیں اس کا رابطہ ہے رات اس سے میری گفتگو ہو گئی میں تو اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا کسی غلط فہمی میں میں نے اسے کوئی اور آدمی سمجھ کر بلا لیا جب دیکھا تو وہی تھا عبد الرحمان اس کا نام ہے اس نے کہا کہ یہ حکام وقت جو ہے یہ کفر کے مرتکب نہیں کسی بھی کفر کے اور پاکستان کا کوئی قانون بھی نہیں جو اسلام کے قانون کو چلنے سے منع کرتا ہوں دیکھیے کال کتنا زبردست میں نے اسے کہا کہ اللہ کے بندے یہ کیا ہے کہتا غلط کام ہے کفر نہیں میں نے کہا ایک عورت تیرا آواز سن کر معاہدہ ہو جاتی اس کا خامد شعوری شرک پر ہے علماء اسے مشرق قرار دیتے وہ کہتا ہے کہ وہابیوں نے جلتے رہنا اور ہم نے اپنے تینوں سے لیتے رہنا اور تینوں کی نظروں میں آج غیر اللہ کی پکار کھل کر لگاتا ہے یا وہ کھل کر انکار حدیث کرتا ہے یا قرآن کو بدلی کتاب کہتا ہے صحابہ کو کفار کہتا ہے آئمہ کو معصوم کہتا ہے اس عورت کیسے نکاح باقی کہتا نہیں ٹوٹ کے میں نے کہا اب یہ عورت جو ہے وہ اس کے برائے بٹن کے بعد جب اس کا پیٹ صاف ہوتا ہے کسی معاہد سے نکاح کر لیتی یہ کورٹ اسے تحفظ دے گی کہ اسے نکالے گی اور جیل میں بھیجے گی کہ اس نے نکاح پر نکاح کیا اور حدود کے اندر اس پر کیس بنے گا عورت پر بھی اور مرد پر بھی یہ اللہ کے قانون کو روکنے والی چیز نہیں ہے اللہ کا قانون تو اسے کہتا ہے کہ یہ اس کی بیوی نہیں رہی اب اس کا اس کے ساتھ رہنا حرام ہے اور یہ قاضی وقت کا جج کہتا ہے کہ یا تو اس سے تلاش لے یا کھلا لے تو دوسری شادی ویسے نہیں کر سکتی وہ کہتی میرا نکاح ٹوٹ گیا وہ کہتے وہ کیسے ٹوٹ گیا پاکستان میں جتنے بھی لوگ اسلام کے نام لیوا ہے سوائے مرزائیوں کے وہ بھی کافی مدت کے بعد اس سے پہلے وہ بھی مسلمین میں شامل تھے اب وہ مسلمین میں شامل نہیں ہے باقی کوئی کوئی بھی عقیدہ رکھے کوئی بھی عمل کرے کیسی بھی کتابیں چھاپے کیسی بھی تبلیغیں کرے وہ پاکستان کا موذب مسلم شہری ہے اس کی بیوی جب تک طلاق اور کھلا نہیں لے گی اور عزت نہیں گزارے گی کسی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی میں نے کہا کیا یہ اسلام کے مطابق ہے میں نے کہا اللہ نہ کرے تیرا اور میرا بیٹا کافر ہو جاتا ہے مرغی ہو جاتا ہے من کر جاتا ہے اللہ نہ کرے کبھی بھی ایسا ہمیں اللہ تعالیٰ حادثہ نہ دکھائے آمین سما آمین تو اس کے بعد تو اسے وراثت نہیں دیتا یہ کوٹ تجھ سے لٹا کر وراثت لے گی تو یہ اسلام کے مطابق ہے اسلام کے قانون کے مخالف ہے اور اسلام کے قانون کو چلنے سے روک لے پھر میں نے کہا اس حکومت کا اقرار ہے صرف پر انکار نہیں کسی حکومت کے مشرق اور کافر حکومت ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کا شرک پر اقرار ہو توحید پر انکار ہو کیونکہ یہ سب شرک جو ہے اس کے تحت صحافت کے قانونوں کے تحت چھپ رہے ہیں اور سب قبروں کی حفاظت ہو رہی ہے غیر کی نظر و نیاز ہو رہی ہے امام بارگاہوں میں سب کچھ ہو رہا ہے اور جو بھی کوئی نیا دین نکالنا چاہتا ہے پرویز یہ سب کچھ سب اس کی چھاؤں میں چل رہا ہے سب مسلمین ہیں سب مسلمین کے حقوق حاصل کرتے ہیں اب بولو کیا ہے الحمدللہ اسی مجلس میں رب جلال علیہ اکرام نے یا اللہ کا خوف پیدا ہوا میں عالم الغیب نہیں اللہ عالم الغیب یا تو اس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا یا اللہ پاک نے اسے ویسے ہی جھکا دیا یہ کہنے لگا ہاں کفر ہے میں نے کہا اب کفر ہے تو پھر علماء کا فتویٰ ہے کہ جو امریکہ کی حمایت کرے گا مسلمانوں کے مقابلے میں تو وہ کافر ہے اور مرتب ہے اور اس پر انہوں نے بڑے دلائل دیے اور غزبہ والوں نے جو دعوے والوں کا رسالہ انہوں نے بھی سب سے پہلے اس فتوے کو چھاپا تو کہتا کہ علماء جو سارے کے سارے پاکستان کے رہی صورت علماء ان میں گمراہیاں ہیں میں تمہارے امین اللہ سے بھی نہیں ہوں وہ بھی یہ کہتا ہے دلیل اس کے پاس اس حاصل کے کفر کی کوئی نہیں پھر اسی بات پر آ گئی ہے کہ کفر کی دلیل تو دو میں حیران تھا کہ یہ بندہ جو ہے ہما اکبر ہوں کتنا بڑا حوصلہ ہے آج تک پھر کہا کہ بکر ابو زید بہت بڑے عالم ہے سعودیہ شیخ البانی کے برابر آدمی کہتا ہے گمراہ انسان ہے ابن جبری گمراہ ہو گیا میں نے کہا کیا ابن باز نے کہا انہیں گمراہ ابن باز لجنا کے رئیس تھے جو فتوا دیتی ہے اور یہ اس کے سینئر ممبر تھے ابن جبرین اور بکر ابو زید تو کہتا ہے کہ بس وہ نہیں گمراہ کہہ سکے میں نے کہا اچھا تو کسی اور عالم نے کہا ہو کہتے نہیں بس وہ گمراہ ہے اور یہاں کے اکثر علیہ ادامہ گمراہ ہیں میں نے کہا آپ ہی کو تو ہند کا پتا ہے اس نے کہا ہاں یہ حاکم جو ہے یہ بےچارا مجبور ہے ایسے کفر کر رہا ہے یہ خوشی کے ساتھ نہیں کر رہا اچھا میں نے کہا یہ مجبور ہے تو پھر بیچارے جو دوسرے مشرقین ہیں وہ بھی سارے مجبور ہیں چھٹی ہو گئی سب کی یہ حال ہے ان لوگوں کا تو کہتا کہ اچھا چلو کفر مان لیا تو کیا کرو گے میں نے کہا سب سے پہلے تیرے کتنے کا انکار کروں گا تجھ ظالم سے لوگوں کو بچاؤں گا تیرے پردے چاک کروں گا کہ اللہ نے ہمیں تعبت کی پہچان کو فرض قرار دیا کہ حاکم کا ہم کچھ بھی نہ بگاڑ سکے اور ساری عمر اس مسجد میں باریک کی آواز نکالتے رہے ہم پر تعبت کا انکار تعبت کی پہچان کرنا اور کروانا فرض ہے ہم سب سے پہلے تیرا انکار کریں گے اور کہیں گے یہ شخص جو ہے اوپر پر دبیز پردے چڑھا رہا ہے اپنی باطل باتی کے تو یہ حال ہے ان لوگوں کا باقاعدہ نگوشت چھاپ رہا ہے اور جگہ جگہ پاکستان میں پھر کر تبلیغ کر رہا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایمان و اسلام کی دولت سے نوازے آمین کیوں کہ یہ شخص اپنی تمام تحریفات کو یہ کہتا ہے کہ یہ اسلام ہے اور سلفی مطلب ہے اس لیے یہ بدترین شرک یا بدت میں بھی مبتلا ہے اور تحریف میں بھی مبتلا ہے اور کفار کی حمایت میں بھی مبتلا ہے اور اہل اسلام کی دشمنی دشمنی میں بھی مبتلا ہے اور نہ جانے کس کس جرم میں مبتلا ہے اللہ رب العزت اسے بھی ہدایت دے اور توبہ کی توفیق دے مجھے کہنے لگا قیامت کے دن فیصلہ ہوگا نام میں نے کہا اللہ کے بندے اتنی بڑی بات نہ کرو اللہ ہم دونوں کو ہاتھ پر جمع کرے یہ دعا کرو پھر آمین کہا اس نے میں نے کہا دنیا میں میں غلط ہوں مجھے توبہ کی توفیق دے تو غلط ہے اللہ تجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے ایسی بڑی بات نہ کہ اللہ پاک اسے بھی ہدایت دے ہمیں بھی ہدایت دے اور اگر ہم ماشاء اللہ اللہ کے فضل سے ہدایت کرے تو ہمیں اس پر ثابت کرتے ہیں وہ تو سفر جاتے جاتے آگے سے چکر لگائے میں نے اس کے اندر صحیح کہا ہے سفا مربا کے جائے مجبوری ہے زمین پر کر ہی نہیں سکتے سارے زمین پر کرنے لگے لوگ مر جائیں گے اگر یہ چھتے نہ بنی ہوتی ہے نیچے کھانا نہ ہوتا چار ہوں گے نہ چھتے ہو گئے نیچے کا کھانا پانچ جگہ پہ لوگ کرنے والے ہو گئے چار جگہ پہ مر جاتے لوگ اس جگہ پہ ہو گئے نیچے تو طواف نہیں کیا جا سکتا طواف یا بھاگا جس جانا پڑتا ہے ساری طواف دونوں زمین جو آدمی نفل بڑھ رہے ہیں ہاں۔, ہاں آگے بڑھ گئے وہ نہیں رکتے کرے جا رہے ہیں وہ نفل پڑے جا رہے ہیں وہ نفل نہیں رکھنے چاہیے انہیں نقل جا سکتے ہیں چاہیے بند کر دیں گے حمایت کرنے کی وجہ سے وہ پڑتا ہے نا باقی جگہ تو خالی پڑ جائے گا کوئی رابطہ تو دن پڑے گا امام کے پیچھے تک وہ گیپ موجود ہے مطلب اس کا جو کفر ہے کفر اکبر نہیں ہے امام الدین کا یہ جا کر